الخبر المردود سلاس و مقاصد اب تک ہم نے جو پڑھی تھی وہ وہ اخبار تھیں جن پر عمل کیا جا سکتا تھا چاہے وہ صحیح صحیح لذاتی ہی ہو صحیح لغیر ہی ہو حسن لذاتی ہی ہو اور حسن لغیر ہی ہو اور پھر مختص بالقرائن اخبار پڑھی معمول بھی اور غیر معمول بھی کی تقسیم پڑھی اب وہ اخبار آ رہی ہیں جو کہ بالکل جن کو جو جو کہ خبریں مردود کے تحت داخل ہوں گی مردود سے مراد اردو والا ترجمہ نہ کیجیے گا کہ مردود ہم بڑے غلط استعمال معنی میں الفاظ کر استعمال کرتے ہیں اصل میں مردود عربی میں کہتے ہیں وہ جس کو رد کر دیا گیا ہو جس کا انکار کیا گیا ہو جس کے اوپر قدغن لگائی جائے یا جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اب اس کا ٹھیک نہ ہونا جی <clears throat> کتنے کس لیول کا ہے یہ اب ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں المقصد الاول الضعیف المقصد الثانی المردود بسبب من الاسناد المقصد الثالث المردود بسبب طعن فی الراوی تو تین اس میں قسمیں ہوں گی پہلی قسم ضعیف کی دوسری قسم وہ مردود جو جس کا سبب سند کے اندر کسی کا ساقید ہونا ہے اب سند میں ایک راوی بیچ میں ساقیت ہے تو اب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں بیچ میں اگر کنیکشن ٹوٹ گیا ہے اور روایت کے اندر راوی کا پتہ نہیں چل رہا تو اللہ عالم درمیان میں کون سا راوی آیا تھا جو خاموش بھی ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا اس سے آگے روایت چل رہی ہے پتہ نہیں اب ٹھیک ہے نہیں ہے شک پڑ گیا تو اس کو بھی ہم مردود کہیں گے لیکن مردود بھی سب ابھی سخت من نہ ہے یہ ہے تیسری قسم المردود راوی راوی کے اندر ہی کوئی تان آ گیا ایسا بڑا تان آ گیا کہ جس کے بعد اب ہمیں اس راوی کی روایت لینے میں تردد ہو رہا ہے تو اب پہلی قسم ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں آگے الخبر المردود اسباب ردی ہی اس کو رد کرنے کے اسباب کیا کیا ہیں الخبر تاریخر المخبر بھی وہ خبر ہے کہ جس کے اندر مخبر بھی کی سچائی راجہ نہیں ہو پاتی مخبر بھی جو خبر دینے والا ہے راوی اس کی سچائی بزاری کا بفقد فخر او اکثر من القبول اللہ کی مرت بنا بحث صحیح صحیح کی بحث میں جو شروط ہم جو گزر چکی ہیں جن شروط سے ہم گزر کے آئے ہیں جو قبولیت کی شروط میں ہیں ان میں سے یا تو اکثر شروط فقدان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے یا ایک شرط بے فخر شرط کسی ایک شرط کے مفقود اور اکثر یا پھر زیادہ شرطیں ہوتی ہیں ساری وہ کنڈیشن جس کی وجہ سے خبر صحیح بنتی تھی یا قبول کے لیے جس کو ہم قبول کر سکتے تھے جس خبر کو وہ شروط نہیں پائی جاتی یا اس میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جاتی تو اس کی وجہ سے وہ مخبر بھی کی سچائی راجی نہیں ہو پاتی اقسام ہو اسباب ردی ہی لقسم العلما الخبر المردود اذا اقسام کثیر کثیر اقسام کی طرف علماء نے تقسیم کی ہے خبر مردود کی وطلقو على كثير من تلك الاقسام اسماء خاصة بها اور اطلاق کیا ہے ان اقسام میں سے کثیر کے اوپر ایسے ناموں کا جو کہ اس کے ساتھ خاص ہیں اسمان ایسے نام خاص بہا جو انہیں مردود اقسام کے ساتھ خاص ہیں خاصن بیہ اور ان اقسام میں سے وہ ہیں کہ ایسی بھی ہیں کہ لم یوت لی کہ نہیں اطلاق کیا انہوں نے اس اس قسم کے اوپر اسمن خاصن بیا ایسا نام جو اس کے ساتھ خاص ہو یوں بھی بھی بھی ایسے ہیں جس کے جس جس کے کے لیے کوئی خاص نام نہیں تجویز کیا بل سموہا بھی اس میں بلکہ اس کو نام دیا ہے ایک عام سے نام کے ساتھ ضعیف وہ عام نام کیا ہے ضعیف تو عمومی طور پر ضعیف کہہ دیتے ہیں وہ آسان ہے اور دیگر خاص نام رکھنا جیسے کہ سپتمین الاسناد ہے یا ہے وہ بھی الگ ہیں لیکن ایک عمومی طور پر ضعیف کا نام بھی استعمال ہوا ہے اما اسباب رد اسباب رد الحدیث رتن لیکن بہرحال حدیث کو رد کرنے کے جو اسباب ہیں وہ تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں تقسیم ان کی بہت ساری کثرت ہے اس میں لیکن نہ لیکن یہ سارے کے سارے جو اسباب کثیرہ ہیں یہ لوٹ آتے ہیں دو بڑے سببوں کی طرف کثیر اسباب رد، حدیث تو بہت سارے ہیں لیکن وہ جو لوٹتے ہیں وہ دو ہی باتوں کی طرف لوٹتے ہیں دو بڑے اسباب کی طرف لوٹتے ہیں اور وہ کیا ہے سب تو میل اسناد اور تارن ان کے سرحد کے اندر سخت ہوتا ہے اسقاط ہوتا ہے یا راوی کے اندر تان ہوتا ہے فتح تکلی من حاضین سربین انواع متعدد اور ان دونوں سببوں کے ماتحت پھر انواع ہیں مختلف متعدد اقسام بھی ہیں سأتكلم عليها بثلاثة مقاصد مستقلة مفصلة مفصلة میں ان کے اوپر جی میں ان کے اوپر کلام کروں گا تین مقاصد کے ساتھ جو کہ مستقل ہوں گے اور مفصل ہوں گے ان شاء اللہ کرتا ہوں میں ابتدا کرتے ہوئے ضعیف سب سے پہلے ضعیف کی قسم کے اوپر الزی واد العام لنوع المردود مردود جو کہ مردود کی نو کے لیے ایک عام سا نام ہے بالکل ایک عمومی نام تجویز کیا گیا ہے نو مردود کی ایک قسم کے لیے اس کا نام ضعیف ہے ضعیف کی تعریف ہم پڑھیں گے المقصود الضعیف تعریف لغت ضد القبی لغت میں ظاہر بات قبی کی ضد ہے معنوی ضعف دو قسم کا ہوگا ایک حصی ہوگا ایک معنوی ہوگا مراد یہاں پر کون سا ضعف ہے ضعف معنوی ہے حصی جو ظاہرا نظر آتا ہو معنوی وہ ضعف وہ ہوتا ہے جو کہ عبادت کے اندر ہو کلام کے اندر ہو تو یہاں پر مراد ہماری ضعف معنوی ہے ظاہر بات ہے ضعف تو یہاں مراد لے نہیں لے اصطلاح ہوا معلوم صفت الحسنی اصطلاح میں ضعیف اس اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے اندر حسن کی صفات کو جمع کرنے پر قادر نہ ہو حسن میں سے بھی حسن بغیر ہی صحیح صحیح حسن اور حسن بغیر ہی آخری وہ درجہ تھا جو کہ مقبول کی اقسام میں سے تھا تو اگر حسن بغیر والی صفات بھی اس کے اندر نہیں ہے تو لام اس کے بعد پھر اگلا جو شروع ہوگا سلسلہ وہ پھر ضعیف کا ہوگا تو جو صفت حسن کی صفات اپنے اندر نہ رکھے بفقد شرط من شروطی ہی بوجہ ان شروط میں سے کسی ایک شرط کے فوت ہونے کی وجہ سے تو قال البیخونی و امام بیخونی نے اپنی کلام میں منظومتی منظوم ہی کیا کہتے ہیں قصر ہوا ضعیف افسام قصر ہر وہ چیز ہر وہ قسم جو کہ حسن کے رتبے سے جو حسن کے مرتبے سے قصر کم ہے وہ ضعیف ہے اور اس کی اقسام کافی ساری ہیں فہو ضعیف ہو وہ اس کو ہم ضعیف کہیں گے اور بہو اقسام ان قصر اور وہ بہت ساری اقسام پر ہیں قصر کہتے ہیں کم کمی ہونے کو <clears throat> ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحيح فمنه الضعيف ومنه الضعيف جدا ومنه الواهي ومنه المنكر وشر انواع الموضوع اور اس کا ضعف متفاوت متفاوت ہوتا ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے ضعف ضعف روات کی شدت اور خفت کے اعتبار سے راویوں کی ضعف کی شدت اور راویوں کے ضعف کی خفت کے اعتبار سے اس کا ضعف بھی اوپر نیچے ہوتا رہے گا کم کم بیش ہوتا رہے گا کما یہ تفاوت صحیح جس طرح کی صحیح کے اندر تفاوت تھا فمین ہو چنانچہ اس میں سے بعض روایات ضعیف ومین ضعیف جدن بعض بہت زیادہ ضعیف ومین الواہی کچھ اس سے بھی زیادہ ضعیف جن کو ہم واہی کہہ دیتے ہیں ہم اردو میں بھی یہ لفظ کبھی استعمال کر لیتے ہیں واہی تباہی یعنی ضعیف بہت زیادہ ضعف سے بھی جب آگے معاملہ چل جائے تو وہ واہی ہے بیکار کہہ لیں حدیث کے لیے یہ لفظ تو وہ اس کی اس کے لیے مناسب نہیں ہے ہم واہی کو واہی ہی کہہ دیں گے تقریم کے بھی خلاف ہے کہ ہم چاہے اگرچہ وہ ضعیف ہی ہے لیکن اس کو ہم یوں نہ کہیں ممین المنکر اور بعض ایسی ہیں جی کون سی لائن یہ شیر کی یا شیر کے بعد والی اچھا حس بھی شدت ضعف رواتی وقف ہی اور متفاوت کہتے ہیں تبدیل ہونے کو اور ضعیف حدیث کا ضعف تبدیل ہوتا رہتا ہے بحسب شدتی ضعفی رواتی ہی اس ضعیف حدیث کے راوی کے ذوف کی شدت کے اعتبار سے وقفت ہی اور اس ضعیف حدیث کے راوی کے ذوف کے خفت یعنی ہلکے ہونے کے اعتبار سے یعنی ذوف جتنا شدید ہوگا حدیث بھی اتنی ضعیف زیادہ کہلائے گی اور ذوف ہلکا ہوگا تو وہ حدیث بھی اتنی کم ضعیف کہلائے گی تو یہ تفاوت ہوتا رہے گا ضعیف حدیث کے اندر کوئی بہت زیادہ ضعیف کہلائیں گی کچھ تھوڑی ضعیف ہوں گی کچھ کم ہوں گی کچھ بالکل ہی ضعیف ہوں گی جیسے بھی اس کے ماتحت نے فرمایا امین الضعیف ومین الضعیف و جت دن کئی گی جو بہت زیادہ ضعیف ہوں گی ومین الواحی کچھ تو بالکل واہی ہو جائیں گی ومین المنکر کئی کئی ایسی ہوں گی جن کو ہم من کر دیں گے انکار کر دیں گے صرف انکار ہی کر دیں گے بس شرر انواعی اور اس کی سب سے جو بری قسم ہوگی وہ ہوگی الموضوع کہ بالکل گھڑی ہوئی بالکل ہی گھڑی ہوئی اپنی طرف سے بنائی ہوئی اس کا تعلق حدیث سے ہے ہی نہیں جی اوہل اسانید ضعیف ترین سندیں تقدم من ذکر اصح سانید اور بنا کرتے ہوئے ما ماتقدمہ جو پہلے گزرا ہے صحیح کے اندر من ذکر اصح اسانید جب ہم نے ذکر کیا تھا اصح الاسانید کا کہ سندوں میں سے سب سے اصح کون سی ہیں اس میں سے پھر ہم نے صحیح نکالی تھی اسی طرح بنا کرتے ہوئے اسی طرح کا معاملہ کرتے ہوئے فتح ضکر الماسی ضعیف علماء نے ذکر کیا ہے ضعیف کی بحث میں ما ان احادیث کو یوسما بھی اوہل اسانید جن کو بہت زیادہ ضعیف سندیں میں کہا گیا ہے جس طرح اصح الاسانید کا ہم نے ذکر کیا تھا ایسے ہی اب اوہل اسانید یعنی ضعیف ترین اسانید کو بھی ذکر کریں گے یاد ہوگا پیچھے جب صحیح کا ذکر آیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ صحیح میں سے بھی جو اصح الاسانید ہے وہ کون سی ہیں تو دو تین ہم نے روایتیں ذکر کی تھیں تو ایسے ہی جب ضعیف کا ذکر آیا تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس کو بنا نالامہ تقدم ماقبل میں گزرے صحیح کی طرح اب ہم ضعیف کے اوپر بھی بحث کریں گے کس طریقے سے کہ اس میں سب سب سے سے اوہا اسانید ضعیف ترین اسانید کو ہم ذکر کریں گے اس میں تفصیل کا سزا ہوا وقت ذکر تھا کہ منی جتن من اب اسانید کہ امام خاکم نسابوری نے ضعیف ترین احادیث کو جملہ بیان کیا ہے بالنسبت الى بعض صحابہ جو کہ منصوب ہیں بعض صحابہ کی طرف او بعض الجہاد والبلدان یا بعض طرفوں کی طرف بعض علاقوں اور بعض شہروں کی طرف جو احادیث منصوب ہیں ان میں سے جو اوہل اسانید ہیں جو ضعیف ترین ہیں ان کو ذکر کیا ہے کیا مطلب یعنی صحابہ کی طرف ان کی نسبت تو ہے لیکن وہ نسبت درست نہیں ہے کیونکہ درمیان میں راوی ایسے بیچ میں آئے جن کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا اور کسی نے اگر صحابہ کی طرف نسبت کر کے کہہ دیا کہ یہ حدیث ان کی طرف سے یوں یوں نقل کی گئی ہے اس کے کہنے سے تو وہ صحابی سے منسوب نہیں ہو جائے گی نا تو اس لیے بے نسبت صحابہ سے یہ مراد نہ لے لیجیے گا کہ صحابی سے حدیث منقول بھی ہے نسبت بھی ہے اور پھر بھی وہ ضعیف ہے ذوف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ صحابی سے بیان ہو رہی ہے ذوف کی وجہ یہ ہے کہ اس صحابی کے بعد آنے والے جو راوی ہیں ان پر اعتبار نہیں ہے انہوں نے اپنی طرف سے منسوب کر دی ہے ایسے جیسے میں کہہ دوں کہ میرے حضرت نے میرے شیخ نے یوں کہا اور انہوں نے کہا ہی نہ ہو تو وہ بات ان کی طرف سے منسوب ہی نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں ان کی بات جی ابو حل تو بن نسبت ابی بکر اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو سب سے ضعیف ترین اسانید ہیں وہ کیا ہیں صدقت ابن موسد دقیقی عن فرقد السبخی عن مرت طیبی عن ابی بکر تو یہ روایت اگر آتی ہے حضرت ابو بکر سے منسوب ہوتے ہوئے تو یہ اوہل اسانید شدید ضرورت ہے اس کے اندر اوہل اسانید الشامیین شامیین کی یعنی ملک شام میں رہنے والے جو محدثین تھے ان میں سے یا وہ لوگ جن سے ایسی اسانید ملی ہیں جو کہ بہت زیادہ ضعیف ہیں وہ کیا ہیں محمد بن قیس المسلوبی المسلوب عن عبید اللہ بن زحر عن علی بن یزید عن عن القاسم ابی یہ بھی بہت یہ اگر کہیں سند مل جائے تو یہ بہت زیادہ ضعیف سند کہلائے گی اوہ اسانید اوہ اسانید ابن عباس رضی اللہ عنہما السدی الصغیر محمد بن مروان عن القلبی عن ابی صالح عن ابن عباس قال الحافظ ابن حجر هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الزہب اس کو حافظ ابن حجر نے کہا ہے یعنی ابن عباس سے جو مروی ہیں روایات ان میں سے ایک سند یہ چلتی ہے جو کہ انہوں نے ذکر کی ہے سدی صغیر محمد بن مروان یہ, یہ, یہ سلسلہ کذب ہے نہ کہ سلسلہ زہب سلسلہ تو زہب کہتے ہیں سونے کی لڑی کو گویا کہ ایک راوی سے دوسرے تک حدیث دوسرے سے تیسرے راوی تک حدیث پہنچی تو گویا کہ یہ تو سونے کا سلسلہ ہے سلسلہ تو زہب اس کو کہا گیا ہے لیکن فرمایا کہ یہ سلسلہ تو زہب نہیں ہے یہ تو بالکل گھڑی ہوئی حادیث ہیں تو یہ سلسلہ تو کاذب ہے اچھا جی مثال ہوں میں اصل جہاں ترمیزی من طریق حکیم الاسرمیان یعنی ابی تمیمت الجہمیی عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تو امام ترمیدی نے اس کو من طریق حکیم الاسرم نقل نقل کیا ہے حکیم اسرم سے اس میں روایت آئی ہے پھر اس کو عن ابی تمیمت الجہمی انہوں نے پھر آگے حضرت ابو حریرہ سے تو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اس کے آخر میں کہا کہ فقد کفرا جس جس نے یہ کیا فقد کفرا اس نے کفر کیا بما انزل علی محمد بوجہ اس وحی کے جو نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھا سما فال ترمیزی کے بعد اخراجی امام ترمیزی نے نقل تو امام ترمیزی نے کی ماخرج ترمیزی ہو امام ترمیزی بہت بڑے محدث لیکن اخراج کرنے کے بعد اس حدیث کی تخریج کرنے کے بعد خود امام تلمی فرماتے ہیں لا نعرف الحدیث ہم اس حدیث کو جانتے ہی نہیں ہیں الا مگر من حکیم حکیم الاسرم صرف اسرم کی حدیث کے اعتبار سے یعنی انہی سے ہی یہ روایت منقول ہے اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں حکیم اسلم عن ابی تمیمت الحجمی عن ابی خان یعنی صرف یہی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پر حدیث کا غریب ہونا بہت کم ہوتا ہے غریب حدیث بہت کم ہے یعنی ایک روایت کہیں نہ کہیں دوسری روایت سے مل جاتی ہے کوئی اس کے ساتھ دو تین احادیث کسی نہ کسی جگہ اور کہیں مل جاتی ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام نے جب بھی کوئی ارشاد نقل فرمایا ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سننے والا صرف ایک ہو اور اگر ایک ہو بھی صحیح تو اس سے آگے سننے والے تو لازمن دو چار پانچ ہوتے ہی ہیں تو اب یہ حدیث مختلف زمانوں میں صرف اسی ایک ہی روایت سے ہی ملتی آ رہی ہے تو لہٰذا اس کے اندر بہت ذوق ہے اسی لیے اس کو سما اور پھر امام ترمیزی نے خود فرمایا کہ محمد محمد امام نے بھی اس اس کو ضعیف کہا ہے حضرت حدیثہ حدیث کو ضعیف کہا ہے منقب علی اسنادی اسناد کی جانب سے نہ کہ متن کے اعتبار سے متن کو ہم نہیں کہیں گے کیونکہ متن تو تب ہم بحث کریں گے جب ٹھیک ہو تب ہم متن پہ آئیں گے سند میں ہی گڑبڑ ہے تو ہم کیسے اس متن کو کہہ دیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے کل تو میں کہتا ہوں کی اسنادی حکیم السرم کیونکہ اس کی صنعت کے اندر حکیم السرم ہے فقت گاہ آتا اور ان کو علماء نے یعنی ضعیف قرار دیا ہے امام حکیم اسرم کو چنانچہ فقط قال والا الحافظ ابن حجر فی تقریب التہذیبی اسی لیے امام حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب تقریب التہذیب کے اندر بھی اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے قال عنہ عنہ سے مراد اسی حدیث کے بارے میں کہ فی ہی لین اس کے اندر جو ہے وہ کمزوری ہے لین کمزوری ہے تو لہذا اتنے بڑے بڑے امام محمد حافظ ابن حجر امام ترمزی سب اس کو اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے ہیں حکم و روایت ہی یہ جو جو عند اہل الحدیث وغیرہم روایت الاحادیث ضعیفتی والتساهل في اسانيدها من غير بيان ضعفها بخلاف الاحاديث الموجوده جی کہتے ہیں کہ آئمہ اہل حدیث کے نزدیک اور ان کے علاوہ آئمہ کے نزدیک جائز ہے ضعیف حدیث کو روایت کرنا اور تصاہل کی اسانیدی ہے اور اس کی اسانید میں تصاہل برتنا یعنی اس کی اسانید پر بہت کھوج کریٹ کر کے اس کو اس پر حکم لگانا میں تصاہل کرنا اس میں تھوڑا سا اس میں تھوڑی تاخیر کرنا من غیر بیان فیحا اس کے ذورف کو بیان کیے بغیر یہ جائز ہے امین غیر بیان جی بخلاف الاحاد لیکن بخلاف احادیث موضوع کے جو احادیث موضوع ہیں ان کو ان کی نہ روایت ان کو نہ روایت کیا جا سکتا ہے نہ ان کو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی اسانید میں کسی قسم کی تساہل برتی جا سکتی ہے کیونکہ موضوع وہ ہوتی ہے جس کو بالکل ہی من گھڑت ہو ضعیف وہ ہوتی ہے جس میں ہمیں شک پڑ گیا اور شک بھی جی ذرا اچھے خاصے درجے کا ہے تو اب ہم شک میں ہیں کہ پتہ نہیں تھی پتہ نہیں نہیں تھی کیا پتہ ہو بھی صحیح کیا پتہ نہ بھی ہو جب اس طرح کی سچویشن آ جائے وہ تو ہوگی ضعیف موضوع وہ ہو گئی جو کنفرم ہے کہ یہ گھڑی ہوئی ہے اسی لیے اس کو موضوع کہا کہ وضع کیا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہوا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا تھا انہ یا جو روایت ہوا اس حدیث کو تو روایت کرنا ہی جائز نہیں آگے بیان کرنا ہی جائز نہیں اس کو اللہ مگر اس وقت بیان کر سکتے ہیں بیانی کہ جب آپ اس کے وضع کا بیان کرنا چاہتے ہیں جب آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور یہ من گھڑت ہے اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں تاکہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ من گھڑت حدیث ہے اس نیت سے بیان کرنا تو جائز ہوگا بتانے کے لیے کہ یہ موضوع حدیث ہے اس سے بچ کے رہنا پشر <clears throat> یہ پیشر کا تعلق پہلے پہلے کے ساتھ ہے یجوز عند اہل وغیرہ روایت حدیث ضعیف ضعیف احادیث کو تو روایت کر سکتے ہیں اور اس کی آسانیت کے اندر تصاہل بھی برت سکتے ہیں اس کے ذوق کو بیان کیے بغیر مگر دو شرطوں کے ساتھ بخلاف ان احادیث کے جو کہ موضوع ہیں کہ ان کو تو روایت کرنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے مگر روایت کر سکتے ہیں موضوع کو بھی صرف اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے اس لیے بیان کرنا تھا کہ اس کے وجہ کو بیان کرنا تھا اس کے من گڑت ہونے کو بیان کرنا تھا جی کیا سوال ہے امام محمد کے بارے میں آپ نے کوشچن مارک دیا محمد ہے جی یہ کون سے امام محمد ہیں دیکھیے ہرشی میں کوئی ان کا ذکر ہے کہیں چلیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دیر تک دیکھتے ہیں سبق کو ہم تھوڑا نکال لیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا جی کام پہنچ گئے تھے جی اچھا اب یہ دو شرطیں ہیں بڑی اہم شرطیں ہیں ان کو دیکھیے گا کہ ضعیف حدیث کو روایت کرنا جائز ہے اور اس پر تصاول کرنا بھی جائز ہے اس کے ذوق کو بیان کیے بغیر ان ان ان کی کو میں تھوڑا تصاول برداشت کر لینا چشم پوشی کر لینا چشم پوشی تو نہیں یعنی اس کو بیان نہ کرنا لیکن دو شرطوں کے ساتھ پہلی شرط اللہ تعالی کا بالعقائد کا تعلق عقائد سے نہ ہو اس حدیث کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہ ہو اللہ تعالی نمبر دو اللہ کن فی بیان الاحکام شرعیہ مما نما بالحلال والحرام حلال اور حرام سے متعلق جو احکام شرعیہ ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے اس حدیث کو جواز اس حدیث کو بنیاد نہ بنایا جائے یعنی تجوز روایتها مثل والقصص وما اشبہ کا یعنی جائز ہے ضعیف حدیث کو روایت کرنا مواعظ کے لیے کسی بات کی ترغیب دینے کے لیے ڈرانے کے لیے اور قصہ بیان کرنے کے لیے وہ جو ایسی روایات ہیں جس میں قصے ذکر ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے تو جائز ہے رماش کا اور اس سے ملتے جلتے لیکن حلال اور حرام کے احکامات کو بیان کرنے کے لیے یا عقائد کو بیان کرنے کے لیے یہ ضعیف حدیث استعمال نہیں ہو سکتی و عبد الرحمان و احمد حنبل اور وہ لوگ جنہوں نے روایت اور وہ لوگ کے تصاہل روایت کیا گیا ہے ان سے ان کی روایات کے اندر تساہل ثابت ہے ان کی روایت میں وہ کون ہیں بس صرف ان کا نام دیے سفیان سوری عبد الرحمان بن مہدی و احمد بن حنبل ان سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے ضعیف احادیث کو ذکر کیا ہے لیکن ترغیب کے لیے کیا ہے ترغیب کے لیے کیا ہے قصص کے لیے مواعظ کے لیے اپنے مواعظات نے ان کو ذکر کیا ہے لیکن ان سے کوئی احکامات ثابت نہیں کیے نہ ہی کبھی کیونکہ حکم کا ثابت کرنا واعظ کا کام نہیں حکم کا ثابت کرنا مجتہد اور فقیح کا کام ہوتا ہے تو احکام کے حلال اور حرام کی حرمت کو کا تعین وہ مجتہد کا اور فقیر کا کام ہے تو وہ جو ہے وہ ان ان ضعیف احادیث سے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عقائد کا کو مستمد کیا گیا ہو یا ان سے حکام شریعہ کو مستمد کیا گیا ہو جی جزاک اللہ محمد اسماعیل بخاری ٹھیک ہے تو پھر تو امام بخاری ہو گئی جی اچھا جی آگے چلتے ہیں فیم باغی اور مناسب ہے تنبیہ کرنا الا ان کا ازا رویتہ من غیر اسناد فلا تقل فیہا اور ایک بات کی تنبیہ کرنا یہاں مناسب ہے کہ ان کہ جب آپ روایت کریں ضعیف حدیث کو ازا رویتہ من غیر اسناد بغیر اسناد کے فلا تقل فیہا تو نہ کہیں آپ اس حدیث کے بارے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے یوں فرمایا قال رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تقول بلکہ آپ یوں کہیے عن رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کہ آپ سے یوں مروی ہے او عنہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پہنچی ہے ہم تک حضور کی نسبت سے یہ بات وما اشبہ اور اس سے ملتی جلتی اللہ تاکہ نہ ہو یہ بات کہ بنسبت ذالک الحدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یقینی طور پر اس حدیث کی نسبت کو حضور سے جوڑ دیں ایسا نہ ہو کہ آپ یقین کر لیں تجزیمہ بنسبت ذالک الحدیث اس حدیث کی نسبت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ انتخوہ ضعفہ جبکہ آپ اس کے ذوق کو جانتے بھی ہیں جبکہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس حدیث کے اندر ضوف ہے تو بھی آپ اس حدیث کی نسبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہوئے ان الفاظ کا استعمال کریں جو کہ یقینی اور جازم ہیں تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ ممکن ہے کہ یہ حدیث حضور سے مروی ہو اور ممکن ہے نہ ہو اس لیے نسبت کو براہ راست نہ جوڑیے یوں نہ کہیے کہ قال رسول اللہ بلکہ کہیے کہ روبیہ روایت کیا گیا ہے اختلف العلماء في العمل الحديث الضعيف الذي عليه جمهور العلماء اختلاف کیا ہے علماء نے ضعیف حدیث کے عمل کے بارے میں جس کے اوپر الذي عليه جمهور العلماء کہ جس کے اوپر جمہور علماء ہیں انه يستحب العمل به فی فضائل الاعمال کہ اعمال کے فضائل کے بیان کرنے میں تو عمل اس کو بیان کرنا مستحب ہے یعنی اس پر عمل کرنا مستحب ہے اس حدیث کے اوپر عمل کرنا مستحب ہوگا اگر اس کا تعلق اعمال کی فضیلت کے حوالے سے ہے لیکن شروع سلاست تین شرطیں اس کے ساتھ رہنی چاہیے حافظ ابن حجر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ان کو بیان کیا ہے اور وہ کون سی تین شرطیں ہیں یقون الضعف غیر شدید کہ وہ ضرور بہت زیادہ شدید نہ ہو جیسے ہم نے کہا نا کہ صرف ذوق ہوتا ہے پھر شدید ذوق ہے پھر اوہا ہے پھر اس کے بعد منکر ہے ہے پھر اس کے بعد موضوع تو ذوق بہت شدید نہ ہو دوسری الحدیث تحت اصل معمول کہ حدیث داخل ہو معمول بھی حدیث کے ماتحت یعنی وہ شروط یا وہ شرائط جو کہ وہ اصل اصل کہتے ہیں بنیادوں کو ان بنیادوں کے ماتحت جو معمول بھی کی بنیادیں ہوتی ہیں جس سے ہم نے کہا تھا معمول بھی حدیث اور غیر معمول تو وہ حدیث کم سے کم درجے کے اعتبار سے بھی معمول بھی کے ماتحت داخل ہوتی ہو اللہ یا تقید اللہ عند العمل بھی ثبوت ہو کہ عمل کرتے ہوئے جس وقت آپ اس ضعیف حدیث پر عمل کر رہے ہیں اس کے ثابت ہونے کا یعنی حضور سے کامل نسبت ہونے کا اعتقاد نہیں کرنا چاہیے احتیاط بلکہ اعتقاد ہو اس حدیث کو کے بارے میں احتیاط کی کہ میں احتیاط کے طور پر عمل کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث ہو اور مجھ سے عمل رہ جائے تو دو امکان ہیں کہ جیسے کہ فضیلت کے فضائل کے اعتبار سے اگر دو رقط پڑھنے کے یہ مثال کے طور پر یہ ثواب ہے تو پڑھنے پر تو ثواب ہے نہ پڑھنے پر تو وہ ثواب نہیں ہوگا تو احتیاط ہے چلو پڑھ ہی لیں اگر ہوئی تو مل جائے گا اگر حدیث ہوئی نہ تو چلو نہیں ملے گا بس اتنا ہی ہوگا لیکن حدیث کم از کم منکر تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تو بدت بن جائے گی یا من گھڑت تو بالکل ہی نہیں ہے تو اس لیے جب بین بین معاملہ ہے یا اس میں ذوق ہے لیکن ہم اس کو فضائل کے اعتبار سے مان سکتے ہیں تو پھر اس پر عمل کر لینا چاہیے اس میں حرضی کیا ہے بلکہ ذوق احادیث کو فضائل کے ابواب میں خاصی اہمیت بھی حاصل ہے اور بڑے بڑے سفیان سوری کا بھی ذکر آیا تو امام احمد بن حنبل کا اور دیگر بڑے بڑے اہل علم حضرات کا انہوں نے اپنے مباحث کے اندر ان ضعیف احادیث کو بیان کیا ہے لوگوں کو ابھارنے کے لیے اور اس پر عمل پر لانے کے لیے تو اس لیے صرف جو ضعیف حدیث ہے اس میں ٹھیک ہے جہاں اس بات کا امکان ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن ہے کہ اس کی نسبت نہ ہو تو یہ بھی تو امکان ہے کہ ممکن ہے اس کی نسبت ہو تو ہم اس کی نسبت کے ہونے کے امکان کی تعظیم کرتے ہوئے عمل کریں نا ایک بادشاہ تھا اس کو اور کسی نے ایک جو لہا آیا اس کے دربار میں اس نے نا کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن مبارک ہیں اپنی طرف سے من گھڑت وہ لے آیا پرانے بوسیدہ سے کوئی نالائن تھے اس زمانے کے تو بادشاہ کھڑا ہوا بڑے ادب سے لیے سر پہ رکھا اور اس کو بڑا اعزاز اکرام کے ساتھ نواز کے رخصت کر دیا بعد میں جو لوگ بیٹھے تھے بزرات تھے اور اس وقت لوگ دیندار ہوا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی تو آپ کو بھی پتا ہے کہ حضور کے نالائن نہیں ہے نہ ہی اس کے پاس اس کا ثبوت نہ کوئی انہوں نے کہا کہ چونکہ اس نے نسبت حضور سے کر دی تھی تو مجھے شرم آئی کہ ایسی چیز جس کی وہ بڑے جھوٹی ہی نسبت کر رہا ہے تو مجھے اس اس کی کی عزت کا اعتقاد کا اور احترام کا میرا خیال ہوا اور میں نے اس کو اپنے سر پر رکھا اس کو اس کی وہ کی اکرام کیا تو اس لیے وہاں تو چلے پھر بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ تو بالکل ہی من گڑت تھا یہاں تو وہ معاملہ نہیں ہے کہ بالکل ہی من گڑت ہو موضوع تو نہیں ہے وہ عین ممکن ہے کہ وہ حدیث ملتی ہو آپ علیہ السلام سے ثابت ہو لیکن چونکہ بیچ میں راوی ایسا آ گیا ہے جس کے بارے میں تاریخ یا تو خاموش ہے یا اس کے بارے میں اس کے ذوق کا امکان امکان رکھتی ہے اور ذوق سے بھی مراد اب اس میں یہاں پر تفصیل نہیں آگے جا کے کسی موقع پر اس کی بھی تفصیل آئے گی کہ جب ہم کہتے ہیں نا یہ ذوق ہے تو اس میں احتیاط ہوتا ہے یعنی محدثین نے حدیث لینے میں اتنی احتیاط کی ہے اتنی احتیاط کی ہے کہ جہاں تھوڑا سا شک بھی گزرا ہے تو اس کو یعنی آپ کہہ لیں کہ سو فیصد جہاں دل پورا مطمئن تھا اس کو تو انہوں نے اس چھلنی سے گزار کر اس کو تو پاس آؤٹ کر دیا باقی سب کو آگے نہیں آنے دیا تاکہ عقیدہ اور احکام اس سے نہ ثابت ہونے پائیں کیونکہ حکم کا ثابت ہونا تو ایک بہت بڑی چیز ہوتا ہے نا نصیحت قطعی بن جاتا ہے وہ تو اس کے ثبوت کے لیے تو بالکل پکی ٹھکی وہ چیزیں ہیں جس میں کہیں شبہ بھی نہیں ہے لیکن جو باقی رہ گئی پیچھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہ, وہ حضور سے ثابت نہیں ہو سکتی ممکن ہے عین ممکن ہے کہ وہ حضور سے ثابت ہوں لیکن ہم نے تو راوی کے اوپر ایک قدم لگائی تھی کہ بھئی مجھے شک پڑتا ہے کہ یا یاد پڑتا ہے کہ فلاں موقع پر اس کا حافظہ اتنا اچھا نہیں تھا تو پتہ نہیں کہ حدیث بیان کرتے ہوئے اس کا حافظہ تھا بھی صحیح کہ نہیں تھا لہٰذا احتیاط کے درجے میں ہم اس کو آگے کلیئر آؤٹ نہیں کر رہے تو چنانچہ ہم نے عقیدے اور اعمال اور جو بہت ہی سے جو چیزیں ثابت کرنی تھیں وجود کا اس کو تو ہم نے ان حدیث سے ثابت کیا اور باقی کو ہم نے فضائل کے میں رکھ دیا تو اس لیے حدیث ضعیف کو پڑھ کر یہ خیال نہ آنے پائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے لہٰذا پتہ نہیں ثابت ہے بھی سین نہیں ہے چلو چھوڑ دیں نہیں چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہے ہاں وہاں جا کے چھوڑنا جہاں پر آ کر پتہ چل جائے کہ یہ من گھڑت ہے موضوع ہے ہاتھ سے اپنے اپنے سامنے کی بنائی ہوئی اپنے زمانے کی بنی ہوئی ہے اور وہ اس پر واضح اشارات بھی ہیں اور موجود بھی ہیں اسی لیے امام سفیان سوری نے اور امام احمد بن حنبل نے ضعیف احادیث کو بیان کیا ہے لیکن ہم بس احتیاط یہ کریں گے کہ اس پر اعتقاد نہیں کریں گے عمل کرتے ہوئے احتیاط کا عقیدہ کریں گے عقیدہ رکھیں گے کہ ہم احتیاط کے طور پر کر رہے ہیں لیکن نسبت حضور کی طرف پکی جوڑ دیں کہ یہ ہے یوں بھی نہیں کریں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ نسبت نہ ہو اور ہم جوڑ دیں تو یہ احتیاط رکھیں گے اصل مصنفات التی مذنت الضعیفی الکتب التی سنفت فی بیان زعطا کا کتاب زعطا ابن حبان و کتاب المیزان میزان الاعتدال الذهبی فإن مؤلفیها یذکرون امثله للاحاديث التي صارت ضعيفه بسبب رواته روايه اولئك الضعفاء لها اس میں انہوں نے امام زہبی کی جو کتاب ہے میزان الاعتدال اور ابن حبان کی کتاب الضعفاء ان دونوں مؤلفین نے کیا کی ہے مثالیں بیان کی ہیں ان احادیث کی جو کہ ضعیف کہلائیں ضعیف ہوئیں بسبب روایتی الائی کا ضعفاء الہا ان ضعیف روات کے بیان کرنے کی وجہ سے الکتب التی سنفت فی انواع من الضعیف خاصة مثل کتب المراسیلی والعلل والمدردی وغیرها کا کتاب المراسیلی ابی داود و کتاب العلل دار قطنی وہ کتابیں جو مراسیل ہیں علل ہیں مدرج وہ بھی ذوق کی انواع کو خاص طور پر وہ بیان کی گئی ہیں کتاب المراسل امام داود کی کتاب رتنی کی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو بتا دیجیے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر جو بھی وقت تھوڑا بہت ایک آدھا گھنٹہ آگے پیچھے ہوگا وہ میں بتا دوں گا کہ کب سے کس دن کو ہم پڑھیں گے اور کیا وقت ہوگا ان شاء اللہ پھر ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ